من يطع الله ورسوله فقد راشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغبى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مخدسة بدعة وكل بدعة ضلالة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 ان میں سے تین نقطوں کی وضاحت ہو چکی اور بقیہ نو نقات میں سے دو آج آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہو دو نقطے ایک ساتھ جمع کرنے کا مقصد مضمون کو مختصر اور شارٹ کرنا نہیں ہے بلکہ اس لیے یہ دونوں نقطے آپس میں لازم اور منظوم ہیں ان دونوں کو کسی بھی موڑ پر جدا کیا ہی نہیں جا سکتا ہم کیسے جدا کریں قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی ان دو نقطوں میں سے ایک کا ذکر آیا ہے تو دوسرے کا بیان بھی ضرور ہو گیا الگ نہیں کیا گیا یہ دو نقطے کیا ہیں ایک ہے خوف اور دوسرا ہے رجا بارہ نقطے تو آپ نے یاد کیے ہوئے خوف عربی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے معنی ایک ہے ڈر اور خوف سے مراد اللہ کا ڈر اللہ کی ناراضگی کا ڈر اللہ کے اصاب کا ڈر اور دوسرا نقطہ ہے رجا رجا کا معنی ہے امید اللہ کی رحمت کی امید اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید اس کو رجا کہتے ہیں خوف اور رجا یہ دونوں ساتھ ساتھ قرآن کریم میں ان لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے جو راتوں کو اپنے بستر چھوڑ دیتے اور اللہ کے ساتھ لو لگاتے کیا فرمایا تتا جافا جنوب المساجد يدعون ربهم خوفا وطمعا و یہ بستر چھوڑ دینے والے اللہ کے آگے التجا کرنے والے لوگ کون ہیں اور ان کے دل میں کس چیز نے ان کو ترغیب دلائی خوف و تما ان دو نقطوں نے ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف اللہ کے عذاب کا ڈر اس ڈر نے ان کو جگا دیا یہ قیام اور رقو میں کیوں ہیں سجود میں کیوں ہیں تم اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں دونوں چیزیں کہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ الاک الذین یدعون یب تغون ربهم الوسیلہ ایہم اقرب و رحمتہ رحمت ہو یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے اعمال تلاش کرتے ہیں جن اعمال کے ذریعے ان کو اللہ کا قرب مل جائے اور چاہتے کیا ہیں یرجون رحمت ہو اللہ کی رحمت چاہتے بیا خوافون عذاب اور اللہ کے عذاب کا خوف یہ دونوں ساتھ کہیں فرما کے نبے عبادی انی غفور رحیم اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دے میرے بارے کہ میں تو بخشنے والا مہربان ہوں یہ اللہ کی رحمت اور ساتھ یہ بھی بتا دے وہ انا ہو عذاب العلیم یہ بھی بتاتے کہ میرا احساب بھی بڑا دردناک ہے دونوں ساتھ ساتھ جہنم کا تذکرہ جنت کا تذکرہ اللہ کے احساب کا اللہ کی رحمت کا ساتھ ساتھ مومن کسی وقت بھی کسی موڑ پر ان دونوں چیزوں کو الگ نہیں کر سکتا اس لیے صرف نے کہا کہ ایک مومن کے ساتھ اللہ کے خوف اور اللہ کی رحمت کا رشتہ کیسا ہے فرماتے ہیں کہ الخوف کا جناح تیر لوگوں اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید یہ دو مومن کے پر ہے مومن کے پر مومن کو اگر آپ ایک پرندہ سمجھ لیں تو اس پرندے کے دو پر ایک پرند ایک پر اللہ کا خوف ہو اور دوسرا پر اللہ کی رحمت کی امید ہے دستویہ اس و تیر ہو تم تیران ہو اگر پرندے کے دونوں پر سلامت ہوں اپنی اڑان میں وہ کامیاب ہے اضا نقص عہد ہوما و نقص اگر پرندے کا ایک پر ہو دوسرا نہ ہو اپنے اڑان میں کامیاب نہیں پھڑ پھڑاتا رہے گا وہ ازا صحبا اور اگر کوئی ایسا پرندہ ہے کہ دونوں پر ہی نہیں سارا تئیرو فی حد دل موت اب یہ پرندہ ہلاکت کی گھاٹ پر کسی وقت بھی کسی دردے کی منہ میں آ جائے یہ دونوں ساتھ ساتھ دنیا کی ہر موڑ پہ کیا مت کے دل بھی اسی لیے امیر عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس میں ڈرتا ہوں کہ اگر معاشر کے میدان میں یہ اعلان ہو جائے کہ آج پوری خلائق جنت میں جائے گی اور ایک شخص جہنم میں جائے گا تو دل میں ڈر ہوگا کہیں جہنم میں جانے والا میں عمر نہ ہوں خوف کی یہ کیفیت اور اللہ کی رحمت کی اس طرح امید رکھتا ہوں کہ اگر معاشر میں اعلان ہو جائے آج پوری خلائق جہنم میں جائے گی صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا اس اعلان پر بھی میں پر امید ہوں گا کہ ہو سکتا ہے جنت میں جانے والا میں ہوگا یہ دونوں ساتھ ہی ساتھ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے خوف کو اور اللہ کی رحمت کی امید کو سمجھنا ہو تو وہ حدیث جو بڑی مشہور ہے کثرت کے ساتھ وہ حدیث ہم پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں اے دن سناتے بھی ہیں اور سنتے بھی لیکن اس حدیث کے الفاظ پر ہم غور نہیں کرتے ایک قصے کے طور پر وہ حدیث اب سنی اور سنائی جاتی ہے اس حدیث کے الفاظ پر اگر ہم غور کر رہے اس حدیث میں پورے توحید کو بیان کیا گیا توحید کا مکمل مسئلہ اس حدیث میں حقوق العباد کے جتنے مسائل ہیں وہ بھی اس حدیث میں جو آخرت کی فکر اصلاح معاشرہ سارے مسائل اس حدیث میں جو حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہے اور تفصیل کے ساتھ دوسری کتب میں ہے جیسا کہ صحیح ابن حبان ہے میں چاہتا ہوں کہ لفظ لفظ حدیث آپ کو سناؤں اور اس سے یہ جو مسائل نکل رہے ان پر ہم غور کریں یہ حدیث نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اس میں مختصر قصہ ہے بنی اسرائیل کے تین آدمیوں کا جو تینوں کے تینوں مزدور ہیں اور مزدوری کے لیے اپنے گوڑ سے اپنی وادی سے نکل کر کہیں آبادی کی طرف جا رہے ہیں پہاڑوں کو کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں موسادار بارے شروع ہو گئی غار میں چھپ گئے ایک دم بھاری چٹان اوپر سے گری اور وہ چٹان اس غار کا ڈھکنا بن گئی دب گئے اندر اب یہ تینوں مزدور بنی اسرائیل کے دور کے یہ تینوں مزدور اس غار میں بیٹھ کر ان کا جو بہمی مکالمہ ہے کنورسیشن ہے بہمی گفتگو ہے اس گفتگو کو سنیے بڑی قابل خور ہے آپس میں کیا گفتگو کرتے کال اباز یہ ان تین مزدوروں کی گفتگو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ من وان وہی الفاظ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد الرسول اللہ کو بتایا قربان جائے یہ کیسی گفتگو ہے اور نبی علیہ السلام نے وہ گفتگو اپنی امت کو بتائیے اور قیامت تک ممبر و محراب کی یہ گفتگو زینت بنی رہے ہیں تینوں مزدور کوئی محدث نہیں ان میں سے کوئی فکہ نہیں بت نہیں تینوں مزدور ہیں گفتگو کیا ہے آپس میں کہتے ہیں آفل اثر ہو یہ گفتگو شروع ہو رہی ہے کالا باز آپس میں کہتے ہیں افل اثر ہو بھائی گھر سے چل کر یہاں تک ہے پاؤں کے نشانات تھے مگر بارش نے پاؤں کے نشان تو مٹا دی ہم تو یہاں چپ پڑے پاؤں کے نشان مٹ گئے یہاں اشارہ ہے اگر پاؤں کے نشان باقی ہوتے ہو سکتا ہے کہ نہ آنے پر گھر والے کسی کھوجی کے ذریعے یہاں پہنچ جاتے کہ ہمارے گھر والے گئے مزدوری کے لیے رات ہو گئی نہیں ہے دو دن ہو گئے نہیں ہے کہاں پہنچے کسی کھوجی کو لے لیتے ساتھ پاؤں کے نشان تک ہو سکتا ہے پہنچ جاتے لیکن اب یہ معاملہ تو ختم ہو گیا اس لیے کہ آفل اثر ہو پاؤں کے نشان مٹ گئے آپس میں گئے دوسری بات یہ ہے کہ وقع الحجر اب یہ جو چٹان کے گری ہے اب اس کا ہٹنا انتہائی مشکل ہے تیسری بات ایک ایسی عمدہ بات کہی ہے ایسی توحید کے خلاصے والی بات ان تینوں نے کہی ہے اللہ کی قسم دل کرتا ہے کہ اپنی آنکھ کو سوئی کے ساتھ چبھا کر پانی نکال کر اس کے ساتھ یہ جملہ لکھا کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہو گئی اب سنو لا یعلم بمکانکم الا اللہ اس وقت ہمارے اس ٹھکانے کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا حضرات یہ جملہ بڑا قابل غور ہے یہ تینوں آدمی بنی اسرائیل کے ہیں اور اس دور کے ہیں جس دور میں ہر وادی میں ہر گوٹ میں ہر شہر میں ایک ایک نبی موجود تھا سینکڑوں انبیاء موجود ہیں ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں نبی بیک وقت ایٹ اے ٹین زمین پر موجود ہے مگر یہ تینوں کہہ رہے ہیں لا یعلم لایالم مکانی اللہ اس وقت ہمارے ٹھکانے کو اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یہ ہے توحید یہ ہے توحید ہماری اس وقت کی جو کیفیت ہے اس کو کوئی نبی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا نبی کر دی آج اس توحید کا ہم نے جنازہ نکال دیا ہے ہزاروں چٹانوں کے نیچے یہ آج امت دبی ہوئی ہے یہ چٹانے نہیں ہے سکتی جب تک کہ شر کے دلدل سے اپنے آپ کو نہیں نکالو گے لا اللہ تینوں کہتے ہیں اور قربان جائیں ان کا یہ جملہ اللہ کو پسند آیا اور من مان یہی جملہ جبریل کو بتایا اور یہی جملہ جبریل نے محمد الرسول اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے یہ جملے کے لیے انتظار کی بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نماز کا وقت نہیں ہوا نماز کا وقت نہیں ہوا نماز کا وقت ہو گیا بلال نے آسان دی نبی علیہ السلام نماز پڑھائی اور آپ ممبر پہ آ گئے اور آپ نے غار والوں کا یہ سارا قصہ سنا آج بڑے بڑے اپنے آپ کو محدث کہنے والے فکہ کہنے والے مجتہدین کا دعویٰ کرنے والے توحید کے معاملے میں یتیم ہے مار کھا گئے فلاں بھی ہمیں جانتا ہے فلاں بھی ہمارا ٹھکانے سے ہمارے کار کو بھی جانتا ہے ہمارے حال کو بھی جانتا ہے لیکن یہ مزدور کہتے ہیں لا یعلمو بے مکانے کو مل اس وقت ہمارے ٹھکانے کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ ہے تو اب آگے دیکھو کیا کہتے ہیں یہ قصہ سنا ہوا ہے کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو لفظ لفظ گا آگے کہتے ادعو اللہ بے اوسا آ یہ ساری حدیث جو سنا رہا ان الفاظ کے ساتھ صحیح ابن حبار میں موجود ہے ادو اللہ بے اوسا کے آ اب کہتے ہیں کہ دیکھو جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہمارے اس ٹھکانے کو ہماری اس کیفیت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو حق یہ ہے کہ ہم پکاریں تو صرف ایک اللہ کو پکارے قربان اب حق یہی ہے انصاف یہی ہے کہ جب ہم اعتراف کر چکے ہیں جب ہم یہ عقیدہ بنا چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو انصاف اور حق کا تقاضا یہ ہے کہ پکارے بھی ایک اللہ کو پکارے ادو اللہ بے او سکے آمال کو پکارو اللہ کو لیکن اللہ کو پکارو اللہ کے سامنے کوئی اپنا اپنا عمل رکھو اور عمل ایسا ہو کہ جس کے اندر دو شرطیں ہو ہر بندہ اللہ کو پکارے اور اللہ کے اپنے آگے کوئی اپنا عمل رکھے اللہ تعالیٰ اچھے عمل پر خوش ہوتا ہے عمل ایسا ہو جس میں دو شرطیں ہو دو شرطیں یہ ہے دو شرطیں وہ دو شرطیں کیا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا عمل اللہ کی آگے رکھو جس عمل میں اللہ کا خوف پایا جاتا ہو اللہ کا خوف پایا جاتا ہو ڈھونڈو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمل میں اللہ کی رحمت کی امید بھی پی جاتی کوئی ایسا عمل ہے تمہارے پاس جس میں یہ دو شرطیں ہوں اس عمل میں اللہ کا خوف بھی پایا جاتا اور اس عمل میں اللہ کی رحمت کی امید بھی پائی جاتی ہو کوئی ایسا عمل ہے تو اللہ کے آگے رکھو اللہ ہو سکتا ہے اس عمل پر خوش ہو جائے ایک نے کہا کہ میرے پاس عمل ہے میرے پاس ایک عمل موجود ہے اور اس عمل میں یہ دونوں شرطیں موجود ہیں اس عمل میں یہ دونوں شرطیں پہ جاتی ہیں اللہ کا خوف بھی پہ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے ان دونوں نے کہا بتایا وہ کیا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اب دعا کی شکل میں اس عمل کو اللہ کے آگے رکھتا اب اس نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ فلاں عورت جسے میں حد درجہ چاہتا تھا لیکن اس کی توجہ میری طرف ایک فیصد بھی نہیں تھی ایک دن غربت نے اس کو میری طرف دھکیل دیا اور آ گئی اس نے تعاون کی اپیل کی میں نے اپنا غیر اخلاقی ارادہ ظاہر کر دی جب میں نے یہ شرط لگائی کہ یہ میری شرط ہے اگر میری خواہش کو تو پورا کر لے گی تیرا مسئلہ میں حل کر دوں گا اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے مجھے تیری شرط منظور ہے لیکن میری بھی شرط ہے تیری کیا شرط اس نے کہا میری شرط یہ ہے اگل قلعہ بابا کل اللہ تیرے گھر کے جتنے بھی دروازے ہیں ان دروازوں کو بند کر دے لا یار تاکہ ہم دونوں کو کوئی نہ دیکھ سکے شرط بڑی آسان تھی میں اٹھا دروازے بند کر دیے کھڑکیاں بند کر دی روشن دان بند کر دیے میں اس عورت کے قریب کیا اس عورت نے کہا نہیں شد کو پورا کر باقی اباب ان واحد ان ابھی ایک دروازہ باقی ابھی کھلا ہوا ہے اس کو بند کر میں نے کہا کون سا دروازہ اس نے کہا لذیذ بہنا روا رب بینا وہ دروازہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ابھی وہ کھلا ہے ابھی وہ دروازہ کھلا ہے اللہ دیکھ رہا ہے جاؤ اس دروازے کو بند کر جب تک وہ دروازہ بند نہیں کرے گا شد پوری نہیں اے اللہ تو جانتا ہے اس عورت نے یہ گفتگو بھی کی کب کبھی بھی تاریخ ہو گئی میرے اندر بھی تیرا خوف آ گیا فترک تو میں نے کہا میں تیرے ساتھ برائی نہیں کرتا اللہ برائی کو کیوں چھوڑا تیرے خوف نے میرے دل میں جگہ لے دی اور جو وعدہ کیا تھا وہ پیسے دے دیے پیسے کیوں دیے تیری رحمت کی امید کرتے اب یہ دونوں شرطیں آ گئی فترک تو اس کو میں نے چھوڑ دی برائی نہیں کی کیوں تیرے خوف کی وجہ سے جو اس نے مطالبہ کیا تھا وہ میں نے پیسے دے دیے کیوں دے دیے تیری رحمت کی امید کرتے ہیں ان کندالم انی فالتو سالی کا رجا رحمتی کا وہ خشیت اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں اپنی گفتگو میں سچا ہوں اور میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے کہ تیری رحمت کی امید رکھوں اور تیرے حساب سے ڈر جاؤں یہ دونوں چیزیں ان کن تو فالتو سالی کا رجا رحمتی کا وہ خشیت عذاب اللہ یہ کام جو میں نے کیے ہے اس میں دو چیزیں تھیں تیرا خوف بھی تھا اور تیری رحمت کی امید بھی تھی اللہ اگر بات ایسی تھی فخر و جاننا تو پھر اللہ میری درخواست کیے ہے ہم جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں نجات میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فضالہ سلو سل حجر اس دیہاتی نے مزدور نے یہ گفتگو مکمل کی اور چٹان کا ایک تہائی حصہ وہاں سے ہو گیا گیا ہل حتیٰ کہ سورج کی اور اندر آنا شروع ہو گئی باہر کا موسم اور آب و ہوا اندر داخل ہونا شروع ہو گئی دوسرے نے کہا اب میرے پاس بھی اس طرح کا عمل ہے قربان کس اس حدیث میں کیا فکر آخرت ہے توحید ہے حقوق اللہ ہے حقوق العباد ہے غور تو کرے دوسرے نے کہا ٹھیک ہے کہنے لگا کہ اللہ تو جانتا ہے میں دن بھر بکریاں چراتا تھا کبھی مغرب میں کبھی شام میں سفر کبھی قریب ہوتا کبھی دور ہوتا کبھی آنے میں مغرب ہو جاتی کبھی شاہ ہو جاتی ریوڑ گھر لے کر آتا باڑے میں بکریوں کو باندھتا برتن لے کر آتا جو ہی برتن لے کر آتا میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے ساتھ چل پڑتے بکریوں کو دودھ نکالتا معصوم بچے میرے ساتھ کھڑے ہوئے لیکن اللہ تو جانتا ہے ایک قطرہ بھی دودھ کا بچوں کو نہیں دیتا تھا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو نہ بکا سبحان اللہ یہ ہے ماں باپ کی شان عظمت فیسا عطی تو ہما اللہ تو جانتا ہے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کئی مرتبہ میں گھر آیا بکریاں باندھی دودھ نکالا ماں باپ کے پاس آیا وہ ہما نہ ایمان دیکھتا ہوں کہ ماں باپ سو گئے ان کو نیند آ معصوم بچے میرے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے برتن ننھے ننھے معصوم ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں مرکزی برتن میرے پاس بچے میرے گھیرا دیکھ چکے ماں باپ سو رہے کون تو اے اللہ تو جانتا ہے میں کھڑا رہتا تھا حتیہ کے جب تک میرے ماں باپ جاگتے نہیں تھے جب تک ان کو دودھ نہیں پلاتا تھا ایک قطرہ بھی اپنی اولاد کو نہیں دیتا اللہ ماں باپ کے سرانے کھڑا رہتا تھا ان کو جگاتا نہیں تھا کیوں نہیں جگاتا تھا کہیں بے آرام نہ ہو جائے ان کو تکلیف نہ ہو جائے اور اللہ میں جانتا ہوں ماں باپ کو ناراض کرنا در حقیقت تجھے ناراض میں تیری ناراضگی سے ڈرتا تھا اس لیے ان کو جگاتا نہیں تھا اولاد سے پہلے ان کو کیوں پلاتا تھا تاکہ میرے ماں باپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہمارا بیٹا اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے وہ خوش ہو جائیں گے ان کی خوشی تیری خوشی ہے میں تیری رحمت کا متلاشی رہتا تھا بچے میرے پاؤں کے آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے برتن لیے سو جاتے تھے ان کو نیند آتی تھی بھوکے پڑے رہتے تھے لیکن نہیں دیتا تھا جب تک کہ ماں باپ کو اللہ ان کن تعلم انی فعلت سال رجاء رجا رحمتی کا ففرج خشیت اے اللہ اگر میں اپنے موقف میں سچا ہوں اللہ اگر اپنی گفتگو میں سچائی ہے کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے میرے اس عمل میں تیرا خوف بھی پایا جاتا ہے اور تیری رحمت کی امید بھی پی جاتی ہے ففر جانا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال قربان نبی علیہ السلام فرماتے فسال سولہ سولہ حجر چٹان کا ایک تہائی حصہ اور وہاں سے ہل گیا ہل گیا مگر ابھی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ نکل سکے چٹان ہل گئی ہل نہیں سکتے اللہ چاہتا پہلے ہی پہلے ہی درخواست پر حضرت دیتا وہ قادر ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا قصہ قیامت تک اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے ان کی توحید ان کا حقوق العباد ان کا حقوق اللہ تعلق باللہ خشیت اللہ اللہ اپنے بندو کے آگے پیش کرنا چاہتا یہ ہے توحید اس کو سمجھو یہ ہے حقوق العباد اس کو سمجھو یہ ہے اللہ کی رحمت کی امید اس کو سمجھو ساری چٹانیں ہٹ جائے گی آج کوئی غربت کی چٹان کے نیچے دبا ہوا ہے آج کوئی بیماری کی چٹان کے نیچے دبا ہوا ہے بیماری گھر سے نکلتی نہیں مقدمات کی چٹانیں ہیں چٹانوں کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں ایک ہی حل ہے اپنے منہج کی اصلاح کرو منہج کی فکر کرو جس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں تیسرے کی باری آ گئی اس تیسرے نے کہا کہ اللہ تو اجیرن یومن اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ ایک دن دہاڑی کے لیے ایک مزدور کو لے کر آیا تھا مزدوری بھی طے ہو گئی تھی وقت کا تعین ہو گیا تھا لیکن ہوا کیا فامر علی نصف نہار ہے دن اس نے محنت کی اس نے کہا کہ میرے بس میں نہیں اس کو شام تک چلنا چاہیے تھا نہیں چلا آدھے دن کے بعد اس نے جواب دے دیا اب میں نے اس کے وقت کے مطابق اس کا جو اجرت کا معاملہ بنتا تھا وہ دے دیا فساخت ہو وہ ناراض ہو گئی اس نے کہا نہیں میرا حق زیادہ بنتا ہے یہ کام اتنا بھاری تھا جو میں نے کیا ہے میں نہیں لیتا ولم یا خود رہا نہیں لیا میں نے کہا چلے جاؤ وہ چلا گیا اس کے جانے کے بعد اس کے چند میں نے رکھے نہیں کھا نہیں کیا بلکہ وہ وفر تو علیہ میں نے اس کے چند ٹکوں کو اپنی تجارت میں لگا دیا فسارا من ذالک المال اس کے چنٹکے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے کئی سالوں بعد غریبی نے اس کو ستایا ماضی کے چنٹکے اس کو یاد آئے میرے پاس آ گیا پہچانا جی ہاں پہچان لیا اتنے سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا میرے چنٹکے بنتے تھے میں اب وہ لینے کے لیے آیا ہوں اگر دے سکتا ہے میں نے کہا خود ہاضا کلو یہ سامنے میدان میں یہ جتنے جانور چل رہے ہیں یہ سارے تیرے اللہ کبیر یہ سارے جانور تیرے لے لے اے اللہ تو جانتا ہے میں چاہتا تو وہی ٹکے دیتا وہی دیتا وہ ٹکے نہیں دیے سب کچھ کیوں دیا اس میں دو ہی چیزیں تھیں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ نیت کی تھی اس کے مال کی تجارت کی اب یہ حق اس کا تھا چند ٹکے نہیں دیے وہ دیا تیرا خوف تھا تیرے عذاب سے ڈرتا تھا اور اس میں سے کوئی کمی نہیں کی کیوں تیری رحمت کی امید کرتا اللہ کن دتا لمو انی فالتو سالی کا رجا اور رحمتی کا وہ خشیت آزاب فخر جاننا اللہ یہ میرا عمل اگر تو جانتا ہے کہ واقعی اس میں تیرا خوف بھی ہے اور تیری رحمت کی امید بھی ہے تو پھر اس نجات اس مصیبت سے ہمیں رہا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فضال الحجر و خرج یہ تماشون ایک دم چٹان پٹک کر وہاں چلی گئی اب یہ باہر باہر کے باہر یہ مزدور آ اس حدیث میں آپ نے کیا چیزیں نوٹ کی تو ہر موڑ پر اللہ کا خوف اللہ کی رحمت کی امید ان دونوں ساتھ لے کے کوئی موڑ ایسا نہیں ہے ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے خوف بھی ہے رجا بھی ہے اس خوف کا تعلق بھی اس اللہ کی ذات سے ہے اور رجا کا تعلق بھی ایک اللہ سے ہے اللہ کے علاوہ یہ اعتقادی خوف کسی اور کے ساتھ ہے یہ شرک ہے یہ رحمت کی امید کسی اور سے ہے یہ بھی شرک خوف کس سے ہے جو قادر مطلق ہے قادر مطلق ہے جس سے پوری خراق ڈرتی ہے جو کسی سے نہیں ڈرتا کس کی رحمت کی امید رکھنی ہے کس کی رحمت کی امید رکھنی ہے جو رحمت دینے والا ہے اور جس کو کسی اور کی رحمت کی کوئی ضرورت ہی نہیں اور وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے یہ ہے عقیدہ رحمت میں سب چیزیں ہیں بندہ بیمار ہو جاتا ہے شفا یہ اللہ کی طرف رحمت ہے شفا کی درخواست کر سے کر دیجیے ایک اللہ سے اولاد ایک رحمت ہے آدمی بے اولاد ہے اس کو اللہ کی رحمت چاہیے اولاد چاہیے اب اولاد کی درخواست کس سے کرے رزق اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ کی نعمت ہے رزق نہیں ہے تو کس سے مانگے ایک ایک اللہ اور یہ فطری فطری عقیدہ عقیدہ ہے چیوٹی کو بھی پتا ہے کہ رزق کا معاملہ ہے تو میں کس کے آگے درخواست کروں چت لیٹی ہوئی چیوٹی چت لیٹی ہوئی اور ننی ننی ٹانگیں اس نے آسمان کی طرف کی ہوئی اور کیا کہہ رہی ہے اللہ قربان کر اللہ انا من خلقی کا لئی سب ناک اللہ ہم تیری مخلوق ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے تیرے علاوہ ہماری پیاس کوئی اور بجھا نہیں سکتا سبحان لئی سب کوئی ہمیں پانی نہیں پلا سکتا کس نے دعا مانگ رہی تھی جب قحط آ چکا تھا اور بارش کی حقیقت ضرورت تھی اور بارش کی درخواست کرنے کے لیے وقت نبی جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ایسی بادشاہ بھی اللہ نے کسی کو نہیں دی نبوت بھی ہے سلطنت بھی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام ایسی بادشاہ کہ ہوا اس کے کنٹرول میں جنات اس کے کنٹرول میں پرندے اس کے کنٹرول میں چرندے اس کے کنٹرول میں خوخات جانور اس کے کنٹرول میں جنات اس کے کنٹرول میں ایسی بادشاہ ایسی حکومت نبی علی سعد السلام کے ہاتھ میں ایک دن شیطان آ گیا تھا شرارتی آ گیا تھا اللہ کے پیغمبر نے پکڑ لی اللہ کے پیغمبر نے صبح کو صحیح مسلم کی حدیث ہے صحابہ کو بتایا رات شیطان میرے ہاتھ میں آ گیا تھا اور اس کو میں نے پکڑ لیا تھا اور میرا دل کرتا تھا مسجد نبی کے پلر کے ساتھ اس کو باندھ دوں لوگ صبح کو آ کر دیکھیں میرا دل کرتا تھا اس شیطان کے گلے میں رسی ڈالوں اور مدینہ کے بچوں کے حوالے یہ رسی دے دوں تاکہ مدینہ کے بچے لیکن میں نے ایسا کیوں نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے خاص کی تھی اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد قیامت تک ایسی حکومت کسی کے پاس نہ ہو اس سے میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح حاکم بن جاؤں اس طرح بادشاہ بن جاؤں جس سے ان کے کنٹرول میں جن تھے اس اس میں نے کو چھوڑ دیا اتنا بڑا بادشاہ نبی میدان میں اپنی امت کو لا کر دعا کی درخواست کے لیے آیا ہوا ہے آگے چمٹی کو دیکھا کے چتلیٹی ہوئی ننی ننی ٹانگیں آسمان کی طرف اور یہ دعا کر رہی ہے اللہ کوئی واسطہ نہیں سلیمان پیغمبر کا کسی نبی کا ولی کا نہیں ڈائریکٹ معاملہ رب کے ساتھ اللہ انا خل کو من خل کی کا لئی سو بنا سو کیا اللہ کے علاوہ کوئی بارش نہیں دے سکتا سلیمان السلام نے دعا سن لی امت سے کیا فرمایا ارجو اور واپس چلتے دعا نہیں نہیں دعا نہیں فقط سکوئی تم نے دعوت غیر ہو جو دعا ہم نے مانگی تھی وہ ہم سے پہلے ایک اور قوم چکی ہے اور اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے سلیمان اسلام اپنے دروازے کے چوکھڑ پر جب پہنچے بارش کا قطرہ کڑک کڑک شروع ہو گیا یہ ہے عقیدہ یہ ہے مرد اس کو سمجھیے اللہ ہم سب کو توفیق کتنا